قیس نے بیان کیا کہ میں نے سعد نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں میں نے تیر اندازی کی تھی ابتداء اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا تھا اس سے ہمیں اونٹ بکریوں کی طرح عجابت ہوتی تھی یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی لیکن اب بنی اسد کا یہ حال ہے کہ اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے ہیں چاہے خوش ایسا ہو تو میں بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا اور میرے سب کام برباد ہو گئے ہوا یہ تھا کہ بنی اسد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعد رضی اللہ عنہ کی چغلی کھائی تھی یا یہ کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھائیس